محمد بن جوہادہ نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندیوں کی زنا کی کمائی سے منع فرمایا تھا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو تیراسی